بس ہے تب پھول پھول پھول تشنتا پھول ڈکل بند بھول جگہ بھول جکل بندا بخم ہے تب تشنتا

کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے آپ کے در پر سوالی بن کے آیا ہوں مجھے عطر چاہیے خوشبو چاہیے تو پیارے آکار آسان نے اسے کیا دیا اپنا پسینے مبارکہ دے دیا جب وہ پسینے مبارکہ کو لے کر گھر پہنچے سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا اتنا مہکا اتنا مہکا کہ سب لوگوں نے اس کے گھر کو بیت ال کا نام دیا لیکن خوشبو والا گھر جو مل جائے میرے مدینہ

گ لال مشکش کو سن ہے گنگ لال جمن مشکل کو تم ہو سر کا پک دم ہے سنتا دمن ہو غازہ سفوف پاؤڈر پاؤڈر پاؤڈر شریف کی نا کا پاؤڈر بنا ہے کیا بنی ہو بخریا متی پر بنیاد آپ نے دیکھا ہوگا نا چاند جب آسمان پر چاند ہو رہا ہے یہ چاند تو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ نہیں پہلی پہلے کا چاند کہتے ہیں ہلال جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہلال اور جو پورا چاند ہوتا ہے چودہ کہتے ہیں ماہ کام کامل جو آسمان کا چاند نظر آتا ہے نا تو لوگ گردانجل کی آمد ہوگی تو لوگ کیسے انتیس تاریخ ختم ہوئی کسی شب شروع ہو گئی شمان کی اور لوگوں کی گھرے گھنے بھی آسمان آسمان جو پھول ہے اس کو مارا بڑا مطلب کہ اس کو میری پیٹھ پر آج چاند نظر آ رہا آسمان پھول رہا تھا بڑا خوشی سے پھول رہا تھا یہاں جب لفظ ہے نا پھول اس نات کا جو قافیہ ہے پھول تو ایک ایک پھول ہوتا ہے یہ پھول گلاب کا پھول موتی کا پھول چمبیری کا پھول اور دیکھو کیا پھول پھول مانا خوشی سے پھول ماننا کہتے ہیں نا کسی سے کہ بڑی خوشی سے پھول رہے ہو کیا بات ہے نا ایک پھولنا یہ پھولنا ہوتا ہے تو آسمان کی پیٹ پر آسمان جو کہ بہت پرانا ہے اور قدیم ہے تو اعلیٰ حکومت ہے کہ اے بوڑھے قدیم آسمان چرخ کوہن اے بوڑھے آسمان اے قدیم آسمان آج تیری پیٹھ پر نیا چاند آیا تو اتنا پھولتا ہے سن لے کہ ہمارا دل بھی پیارے کالے شاسن کے پاؤں برق کے ناخن کا شہدائی ہے اس ہلال کو کسبی بھی پیارے کالے شاسن کے پاؤں برق کے ناخن دل اپنا بھی شہر ہے اس ناخن بابا کو دیو اتنا بھی ماہے نوت نئے چل کے پہن گو اتنا بھی مہیے

اور جب نیک ہوتا ہے تو انداز لاش کی طرح ہو جاتا ہے نا جب جنازے کو لے کر احباب چلتے ہیں نا تو مجھے جب بہت بھاری ہوتی ہے تو احباب کے کندھے جو ہوتے ہیں خجل خجل ہو جاتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہے ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھگنی ہے جلدی جلدی بھڑے لا کے لے لے دوسرا کندھے کے لیے اور ایک ہوتا ہے جو بالکل نیک ہوتا ہے اس کی ناش اسی پھول کی طرح ہوتی ہے تو وہ خوشی خوشی اٹھا کے چلتا ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنی ہلکی ناش ہے سبحان اللہ اللہ کے ولی کی ناش ایسے خوش خوش چلتا ہے نا تو آلہ حضرت کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کرے جان چمن ہو ہلا میری کاش کرے جان چمن ہو لال بھول دگا بھول دگا بھول بدل ہو بدل ہے تن سلطان بمن ہو اور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ ہو بات کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ ہے کہ مولا گل گل رحمت زہرا سب تین اس کی کلیاں پھول مولا گل گل رحمت زہرا سب تین اس کی کلیاں پھول مولا پیارا السلام مولا گل گل رحمت زہرا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبتے ہیں ہنسنے سبتین سبتے ہیں اس کی کلیاں پھول کو پارو کو اس میں حیدر ہر ایک اس کی شاہ اعلیٰ حضرت اپنے اس اپنے محبت کے بات کا ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں کیا کی مرم بڑا کیا اس مل تلی جس میں حسین اور حسن ہو تلی جس میں حسین اور حسن ہو ہو سر ہے تن سلطان زمن لب ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیج